میں ان آیات کا ترجمہ پھر دہراتا ہوں پھر آج کے درس کی آیات سے ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کریں یاسین اس کے معنی اللہ سبحان و تعالیٰ ہی کو سب سے زیادہ معلوم و القرآن الحکیم قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں والا ان نقا لمن المرسلیم بے شک آپ اللہ سبحان و تعالیٰ کے رسولوں میں سے ایک رسول علی صراط مستقیم آپ سیدھے راستے پر تنزیل العزیز الرحیم یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا گیا ہے جو بڑی غلبے والی بڑی رحم والی ہے کس مقصد کے لیے اتارا لتون درا تاکہ آپ ڈرائیں قومن اس قوم کو ما انذر آباؤہم جن کے آبا و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا فہم غافلون سو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں لقد حق القول على اکثرهم یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی فہم لا یؤمنون سو اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں انا جالنا فی اعناقہم ہم نے بنا دی ان کے گردنوں میں اغلال توق ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال دیے فہیہ سو و توق الازکانی ان کی ٹھوڑیوں تک ان کو جکڑے ہوئے فہم مقمحون سو اس وجہ سے ان کے چہرے اوپر کی طرف اٹھے ہوئے یہاں تک ان آیات کا ترجمہ اور تفصیل آپ کے سامنے بیان کیا گیا آخری آیت جس کا بھی میں نے ترجمہ کیا گزشتہ درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آٹھ نمبر اور نو نمبر آیات میں مشرقین مکہ کی ہٹ دھرمی اور ان کی ضد اور ان کے انعد کو مثالوں سے بیان کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دل سوزی کے ساتھ جس محبت اور پیار کے ساتھ ان لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا شرک کو چھوڑنے اور توحید کی دعوت دی اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کو بنانے کی دعوت دی لیکن یہ لوگ پھر بھی اپنی ہٹ دھرمی اور ضد پر ڈٹے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی ستاتے رہے تکلیفیں پہنچاتے رہے تو ایسے موقع پر قرآن کریم نے ان کی اس ہٹ دھرمی اور انعد کو دو مثالوں سے ذکر فرمایا ایک مثال تو عرض کر دی گئی ان کی حالت ایسے ہے جیسے ایک آدمی کھڑا ہو اور اس کے گردن کے گرد توق ڈالا گیا جس سے اس کی گردن کو جکڑا گیا اور اس نے تھوڑی سے اس کو اوپر اٹھایا ہوا اور اس کا منہ اوپر کی طرف اٹھا ہوا اس توق کی وجہ سے وہ اپنی گردن نیچے بھی نہیں جھکا سکتا نیچے بھی نہیں دیکھ سکتا اور ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کے گرد تعصب کے توق جکڑے ہوئے تعصب عصبیت نے ان کو اپنے گر جکڑ لیا ہے چنانچہ اس عصبیت کے بنیاد پر وہ نیچے نہیں دیکھ سکتے مٹی کو نہیں دیکھ سکتے اپنی حقیقت کو نہیں دیکھ سکتے اپنی اصل کو نہیں دیکھ سکتے بس ان کی گردنیں تکبر کی وجہ سے غرور کی وجہ سے اکڑی ہوئی تکبر اور غرور کی وجہ سے اکڑی ہوئی میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ حق باز کے قبول کرنے سے جو رکاوٹ بنتی ہے سب سے پہلے وہ انسان کے اندر کی بیماری تکبر ہے تکبر اور غرور اور نخوت اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند اور یہی چیز صحیح بات کو قبول کرنے سے معنی ہوتی ہے یہ اندر کی بیماری ہے ہاں اگر اس کو نکال دیا جائے اور یہ نکل جائے اور تکبر ختم ہو جائے آجزی اور انکساری پیدا ہو جائے تو پھر بندہ صحیح بات کو تسلیم کرنے میں کوئی تعویل نہیں کرتا شش و پن نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے دل کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں ہدایت کے لیے اس کو سیدھا راستہ اور یہ بھی یاد رکھیے سیدھا راستہ سور دوپہر کے سورج سے زیادہ واضح ہے لیکن نظر اس لیے نہیں آتا وہ راستہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ گردن جو اوپر اٹھی ہوئی وہ جکڑی ہوئی راستے کو دیکھ رہی جس آدمی کی گردن اوپر کی طرف جکڑی ہوئی ہو اس کو اگر کہا جائے کہ تم چلو وہ جو راستہ دیکھ نہ سکے وہ یقیناً کسی گڑے میں جا کر گرے گا کبھی چل نہیں سکتا ان لوگوں کی مثال ایسی ہے قرآن نے فرمایا ہٹ دھرمی اور زد اور انعت کی وجہ سے دوسری مثال قرآن نے ذکر فرمائی نو نمبر آئے میں پہلے مثال کی تشریح کر دوں پھر ترجمہ کروں گا لفظوں کا بھی اور سلیس ترجمہ بھی دوسری مثال یہ ذکر فرمائی ان کی حالت اس آدمی کی طرح ہے جو ایک جگہ سرگردہ اور پریشان کھڑا ہے اس کے سامنے بھی رکاوٹ اور دیوار اس کے پیچھے بھی رکاوٹ اور دیوار اوپر کو دیکھ سکتا تھا اوپر بھی اس کو ڈھانپ دیا گیا اوپر بھی خیمہ ہے چنانچہ نہ آگے چل سکتا ہے نہ پیچھے چل سکتا ہے اوپر سے وہ ڈھانپا ہوا اور جیسے یہ شخص ہوتے ہیں ان کو فا کی حالت بھی ہٹ دھرمی اور اناد اور ضد کی بنیاد پر ایسی ہے نہ تو یہ پچھلے والے متکبرین لوگوں کے انجام سے سبق حاصل کر قرآن پاک نے اتنے خوبصورت انداز میں ذکر فرمایا میرا ناقص دل تو ہل جاتا جب یہ قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں سورہ واقعہ میں سورہ واقعہ کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرانی قوموں کا چند لفظوں میں اس انداز سے ذکر فرمایا کہ حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر فرمایا اور فرما سورہ مریم کے آخر میں کہ ہم نے پہلے والی قومیں جتنی گزاری ہیں کتنی بڑی بڑی طاقت والے گروہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا تمدن اور کیسی زندگی ان کو عطا فرمائی تھی لیکن انعد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر حق بات کو قبول کرنے میں جب رکاوٹ پیدا ہوگی ان کا حال یہ ہوا قرآن کریم نے ذکر فرمایا میں ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْن کتنی امتوں کو ہم نے پہلے ہلاک کیا قوم نور پھر قوم عاد پھر قوم سمود پھر قوم لود موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون یہ متقبرین کا ایک گروہ تھا قرآن نے آگے فرمایا هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ ذرا ڈھونڈو کہیں بھی ان کا کوئی ناو نشان تمہیں ملتا ہے محسوس ہوتا نہیں فرعون موجود یا قوم عاد موجود یا قوم سمون یا تمہیں کہیں اتنی بھی ان کی بن بناٹ سن رہی ہے سنائی دیتی ہے جتنی مکھی کی آواز ہوتی اتنا بھی کہیں نظر اللہ قرآن نے فرمایا ایسے فنا ہوئے ایسے فنا ہوئے ایسے برباد ہوئے کہ مکھی کی بن بناہٹ تو تمہیں سن جائے گی لیکن ان کا کوئی اثر تمہیں نظر نہیں آئے کوئی نظر نہیں یہ پچھلی قوموں کو فرون اپنے آپ کو انا ربکم العلا کہتا تھا قوم کو حضرت تھوت سمجھاتے کہتے من اشد منا قوا قرآن فرم ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کھجور کے تنوں کی طرح ان کو قد عطا فرا یہ پچھلی قوم ہے تو ان کے پیچھے بھی رکاوٹیں ادھر بھی نہیں دیکھ رہے کہ پچھلی قوموں کو دیکھ کر یہ عبرت حاصل کریں اور آگے کی جانب مستقبل کے خطرات کیا ہونے والا ہے کیا پیشین گوئیاں فرمائی رسول اللہ وسلم قیامت آنے والی اور کسی وقت بھی موت آ سکتی کسی وقت بھی اس کا کھیل اور تماشا ختم ہو سکتا اور کسی وقت بھی اللہ کے سامنے حاضری ہو سکتی سامنے بھی یہ نہیں دیکھ رہے اگلی بھی فکر نہیں پیچھے بھی نظر نہیں اوپر بھی نہیں دیکھ رہے ہر طرف سے ڈھانپ دیے گئے ان لوگوں کی ہدایت کی کوئی توقع نہیں انہوں نے اپنے ارد گرد ایسی دیواریں اور باڑے کرے میں کروں ان دونوں آیات میں جس چیز کو سورہ یاسین نے سورہ یاسین چونکہ قرآن کا دل ہے نا ہمارے دلوں کی اصلاح کر رہے جس چیز کو کھرچ کر نکالا ہے وہ تعصب اور عصبیت تعصب اور عصبیت تعصب سب سے یہ بڑی خطرناک بیماری ہے جو حق بات کو قبول کرنے سے رکاوٹ بن جاتی اور تعصب کی بڑی قسمیں تعصب اور عصبیت کا معنی میں اور اور یہ اور ہے میں اور یہ دونوں الگ الگ ہیں ہم ایک نہیں ہیں میں اس کی بات کیوں سنوں میں اس کی بات پہ کیوں کان دھروں یہی تعصب حضرت نو علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک چلتا رہے گا اور اسی طرح سے آدمی حق بات کے قبول کرنے سے وہ حق بات سے قبول کرنے سے رکاوٹیں بنتی رہیں نور علیہ السلام کے زمانے میں یہ یہ تھا ہم امیر لوگ ہیں غریب لوگ ہیں آپ کی جو اتباع کرنے والے سب فقیر لوگ ہیں ہم امیر ان میں نہیں بیٹھ سکتے یہ تعصب تھا امیری اور غریبی کا تاثر تھا رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے جڑ سے نکال دیا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محمود و ایاس کا فرق مٹا دیا سب ایک ہیں امیر غریب سب ایک جگہ حج کا موقع ہو نماز کا موقع ہو غریب فقیر آگے بیٹھا ہو کسی امیر کو اجازت نہیں کسی بادشاہ کو بھی اجازت نہیں کسی بڑے سے بڑے سربراہ سلطنت کو اس کو اس جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے یہ اسی کی جگہ ہے جو بیٹھ اور رسول اللہ مینا کے بارے میں فرمایا مینا مناخ و اس زمانے میں اس طرح خیمے نہیں ہوتے تھے فرمایا مینا جو پہلے آ گیا جہاں اونٹنی اس نے بٹھا دی بس اس کی ہوئی جگہ کوئی اس کو نہیں اٹھا سکتا مناخ کہتے ہیں اونٹنی بٹھانے کی جگہ مینا مناخ و من سبق جو آگے آ گیا اور جہاں اونٹنی بٹھا دی وہیں اس کی جگہ کوئی فرق یہ تعصب اسی طرح زبانوں کا تعصب سندھی بلوچی پنجابی اردو یہ زبانوں کا عربی اجمی اسی طرح قوموں کا تعصب پٹھان بلوچ یہ قومیت کے تعصب یہ ارائی ہے یہ گجر ہے یہ راجپوت ہے یہ مغل ہے یہ فلاں یہ سارے بوتان عجم ہیں جس نے حق بات کو قبول کرنے سے بڑی رکاوٹ نہ اسی طرح وطنوں وطنوں کا تعصب ہم افغانی ہیں یہ ایرانی ہیں ہم سعودی ہیں یہ پاکستانی ہیں یہ فلاں ملک کا یہ فلاں اور درمیان میں باڑے حائل ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے گلے نہیں لگ سکتے اسی طرح مسلح کی اور فرقہ وارانہ تعصب یہ اور جماعت سے تعلق ہمارا اور جماعت سے تعلق بس جیسے یہ بات آئی اس کے دل پہ ڈھکن آ گیا کوئی ہدایت کی بات اثر نہیں کر سکتی یہ وہ ساری چیزیں جس نے امت کو برباد کر دیا امت کو برباد کر دیا الگ الگ کر دیا فرقوں میں بانٹ دیا مختلف قوموں میں زبانوں میں رنگ و نسل میں جب تعصب ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی وہ اس دوسرے آدمی کی بات اور ایک تعصب اور ہے سینئر اور جونیئر کا تعصب سینئر اپنے جونیئر کی نصیحت پہ نہیں یہ میں سینئر اور کہاں سینئر کس کے سامنے اللہ کے سامنے جس اللہ کے سامنے حاضر ہوگی اس سے بڑا کوئی سینئر سب سے بڑی ذات قرآن یہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اس اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی نہیں حق بات جب صحیح بات آ گئی تو پھر اس کے قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں کسی قسم کی رکاوٹ میں اس کی مثال یہ عرض کیا کرتا ہوں یہ اتنا بڑا گناہ ہے یہ اتنا بڑا گناہ یہ تعصب کو ہوائیں دینا اور تعصب کی بنیاد پر جماعتیں بننا گروہ بننا اور اس اسی کے علم بلند کرنا یہ کتنا بڑا گناہ کتنا امتوں کو نقصان پہنچاتا ہے میں مثال سے عرض کرتا ہوں ایک کسان نے باغ لگایا آم کے درخت ہیں انار کے درخت ہیں باغ بڑا پھولا اس کی کھیتی اس کی اگ رہی جگہ جگہ جڑی بوٹیاں آئیں اس نے نکالی جیسے آج کل اسپرے ہوتی ہے جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے لیے کیونکہ وہ باغ کے ان پودوں کو اور ان درختوں کو نقصان پہنچا جب باغ بالکل لہلانے لگا ہرا بھرا ہو گیا اور وہ باغ والا مطمئن ہو گیا اور آرام سے اب سانس لینے لگا اب باہر سے لوگ آئے اور انہیں جڑی بوٹیوں کانٹے دار جاڑیوں کے بیچ پھر بونے لگے اور پھر اسی طرح اگانے لگے جس نے یہ باغ لگایا ہے اس کے دل کو کتنا صدمہ پہنچے گا اگر اس کے لگائے ہوئے باغ میں اس کی ساری زندگی کے محنت پہ آ کر کوئی اگر پانی پھیرنا ہے میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باغ لگایا تھا حجت الوداع کے موقع پہ آپ نے پوچھا صحابہ سے بتلاؤ میں نے ساری باتیں تم تک پہنچا دی یا نہیں پہنچا دی تبلیغ کا حق ادا کر دیا سب نے کہا جی بے شک آپ نے نہ صرف یہ کہ پہنچائیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا آپ نے اللہ کو گواہ بنایا اللہ مشاد اے اللہ گواہ ہو جائیے سب کہہ رہے ہیں میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا آپ نے اسی حجت الوداع کے خطبے میں عربی اجمی کالے گورے امیر غریب سب کے فرق کو نکالا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں صرف تقوے والے کو فضیلت ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لہذا تقوی میں بڑھو تقوی میں بڑھو آگے یہ ہے دوڑ کی چیز باقی کسی چیز کی وجہ سے کسی پر کوئی فضیلت نہیں اس باغ والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس جڑی بوٹیوں کو کانٹے دار کو نکالا اب مسلمان آپ ہی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے آپ کا کلمہ پڑھنے والے انہی جڑی بوٹیوں کے لا کر آپ کی اس امت کے اندر بیج اگا رہے ہیں انہی خاردار جھاڑیوں کو اگا رہے ہیں آپ کے دل اتھر کو اس فت سیل سے کتنا صدمہ پہنچا کتنا صدمہ اور آپ کو دکھ ہوتا ہوگا کہ میں عرض کر رہا ہوں یہ قرآن نے جو باڑیں ذکر فرمائے یہ ہدایت اور نصیحت سے رکاوٹ بنتی ہیں اس لیے قرآن پاک نے یہاں مثالوں سے ذکر فرمایا اب میں اس آیت کا ترجمہ عرض کرتا ہوں وجا اور ہم نے بنا دیا مم بین بین ان کے سامنے صدر رکاوٹ دیوار بنا دی ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے بھی سدن دیوار بنا دی آگے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار پھر ہم نے ان کو اوپر سے ڈھانپ دیا فہوم لا اب یہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے نہ آگے راستہ نظر آئے گا ایک بڑی دیوار ہے پیچھے بھی بڑی دیوار ہے اوپر سے بھی ڈھانپ دیا یہ لوگ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے اور انعد کی بنیاد پر کفار اور ہٹ دھرمی والا شخص کبھی بھی اس کو حق راستہ سرات مستقیم نظر نہیں آئے یہ میں بات اس لیے فرمائی جا رہی کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ سرات مستقیم ہے اللہ سرات مستقیم یہ لوگ کیوں نہیں آ رہے سرات مستقیم پر اس لیے کہ ان کے آگے پیچھے رکاوٹیں کھڑی ہیں جب تک یہ رکاوٹیں نہیں ٹوٹیں گی یہ یہ حق بات کو قبول نہیں کریں دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بھیجا کسرا کو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والا ناموں کو گستاخی سے پھاڑ کر اللہ اللہ اس کے بھی ملک کو پھاڑ بس اور ایسا ہی ہوا چند دنوں کے بعد اس کے بیٹے نے اس کو قتل کیا جو جانشین بنا وہ خود زہر کھا کے مار گئے ایسی بربادی ہوئی اس ملک کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے وہ کلمات اور دوسرے نجاشی کو دیکھیے حضرت جعفر تیار تقریر فرما رہے سورہ مریم تلاوت کر رہے اور نجاشی کی آنکھوں سے آنسو آنسو نکل رہے اور قرآن قرآن ان کا تذکرہ فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں ان کی آنکھیں تفیظ من الدم آنسو بہاری جب قرآن کو سمجھی نجاشی کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی اور وہ مسلمان تو تعصب اور یہ چیزیں اناد اور ہٹ دھرمی اور تکبر یہ آدمی کو برباد کر کرتی یہ آدمی کو تباہ کر دے فرمایا سوا ان علیہم ان کے حق میں برابر ہے اب ان کی حالت یہ ہو چکی ان کے حق میں برابر ہے سوا کمانا برابر علیہم ان کے حق میں اَأَنذَرُتَهُمْ آ آ کمانا کیا یہ سوالیہ اَأَنذَرُتَهُمْ کہ آپ ان کو ڈرائیں ام لم تنظر یا آپ ان کو نہ ڈرائیں فہم لا یؤمنون اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں اب آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر اب یہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے میں نے کل بھی عرض کیا تھا جب یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ڈرانا آپ کا نہ ڈرانا برابر پھر بھی آپ تبلیغ فرماتے رہے پھر بھی سمجھاتے رہے پھر بھی ان کو بلاتے رہے ہدایت کی طرف یہ کس لیے تھا اس کا جواب خود قرآن نے دیا قرآن نے فرمایا سوا ان علیہ فرمایا سوا ان علیہ کا نہیں فرمایا کہیں بھی ایسا لفظ نہیں آیا قرآن میں کہ آپ کے حق میں برابر ان کے حق میں برابر ہے کہ انہوں نے شفا حاصل نہیں کرنی ان کے حق میں برابر ہے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ یہ اسی طرح مریض رہیں گے بیمار رہیں گے اسی طرح کفر پر ہے لیکن آپ کے حق میں برابر نہیں آپ اگر ڈراتے رہیں گے آپ کو تبلیغ رسالت کا جو عظیم الشان ثواب وہ ملتا رہے چاہے سمجھیں یا نہ سمجھیں آپ کو ثواب ملتا رہے چنانچہ آپ اس عظیم الشان تبلیغ کا ثواب حاصل کرنے کے لیے پھر بھی ان کو دعوت اور ان کو پیغام حق پہنچاتے رہے انما تنذرو یہ بڑی اہم آیت ہے جی ساری آیت اہم ہے لیکن یہ خاص ہم اس میں غور کریں تو بڑی نصیحت حاصل ہوتی انما تنذرو آپ تو صرف آپ کی نصیحت اور ڈرانا تو انہی کے بارے میں کارگر ہے جن میں دو شرطیں پائی جس آدمی میں دو شرطیں ہوں گی وہ آپ کے ڈرانے آپ کی حدیث قرآن پاک اور نصیحت سے فائدہ اٹھا لے گا وہی بندہ کامیاب جس میں دو شرطیں قرآن نے ذکر فرمائی سب سے پہلے من تبا ذکر جو نصیحت کی پیروی کرے لفظوں میں غور فرمائیے من تبا اتباع کرے ذکر نصیحت کی جو قرآن کی اتباع کر یہ قرآن ہی کو نصیحت فرمایا جا رہا ہے وخشی خشمان بالغیب اور رحمان سے ڈرتا ہو بن دیکھے اللہ سبحانہ و تعالی سے بن دیکھے ڈرتا ہو جس میں یہ دو شرطیں ہوں گی آپ کی نصیحت اسی کے دل میں اترے گی اور وہی فائدہ اٹھائے گا دیکھیے ایک آدمی ایسا ہے وہ بیمار ہے وہ علاج نہیں کر بعض آدمیوں کی طبیعت ہوتی کہتے جی ہم نے علاج نہیں کرانا ویسے بستر پہ رہیں بعض آدمی سادہ ہوتے وہ شاید دواؤں کو کوئی عجوبہ سمجھتے نہیں ہم نے نہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جانا کوئی علاج نہیں کرانا کوئی دوائی نہیں کھانی کسی قسم کی گھر میں اب اس کے سامنے چھوٹا ڈاکٹر ہو کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہو کوئی پروفیسر ڈاکٹر ہو اس کے لیے برابر ہے سارے اس کے لیے کالا دم کوئی فائدہ نہیں اس کے لیے کیوں وہ کرنا ہی نہیں چاہتا ہے اور جو کرنا چاہے گا اس کے لیے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سارے ڈاکٹر مفید ہیں اور جو نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے یہ گویا ہے ہی نہیں اس کے حق میں وہ ہی ایک آدمی پیاسا ہے اور وہ پانی پینا چاہتا اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہے اس کے لیے ایک گلاس بھی کافی ہے وہ پینا چاہتا ہے اور ایک آدمی پیاسا ہی نہیں اس کو سمندر میں بھی لا کر کھڑا کر دو اس کے لیے یہ پانی ہونا نہ آنا برابر اصل چیز طلب اور پیاس ہے اس کے حق میں اتنا بھی کافی ہے کہ ایک گلاس بھی اگر پانی فرمایا کہ ان لوگوں کے آپ کی نصیحت انہی کے حق میں کارگر ہے دیکھو جی قرآن کی ساری آیات کا یہ جواب شروع میں بھی فرمایا تھا حدل متقی یہ تو قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے سوال پیدا ہو جاتا ہے تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے تو باقی لوگ کہاں سے جائیں تو میں نے یہ اسی چیزوں کا جواب ہے جیسے ہم کہتے ہیں بھائی یہ ڈاکٹر یہ انجینئر یہ ان بندوں کے لیے ہے جو ان سے فائدہ اٹھانا چاہے ایک پروفیسر ہے ایک استاد ہے ایک لیکچر ہے ٹیچر ہے وہ انہی کے لیے جو اسٹوڈنٹ ہوگا اسٹوڈنٹ نہ استاد کو کسی کا گھاس بھی نہ ڈالتے ہوں تو ان کے لیے اس کا پروفیسر ہونا اس کا لاما ہونا اس کا ٹیچر ہونا اسکالر ہونا کوئی بھی اس کے حق میں اور میں کہ آپ کی نس ہدایت انہی کے لیے ہے جو تقوا اختیار کریں وہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے گویا وہی اس نسخہ کیمیا سے فائدہ اٹھائیں گے قرآن نے فرمایا منی تبع ذکر جو نصیحت کی اتباع کرے وہی فائدہ اٹھائے ایک مریض ہے ایک ڈاکٹر ہے اگر وہ مریض ڈاکٹر کے پاس جائے اپنی بیماری ذکر کرے اور ڈاکٹر اس کو اچھی طرح چیک اپ کرنے کے بعد نسخہ لکھ دے یہ دوا کھانی یہ انجیکشن اور وہ لائے اور نسخے کو الماری میں سجا کر رکھ دے بتلائیے وہ جو الماری میں سجا ہوا وہاں جو اس نے محفوظ رکھ دیا نسخہ اس نسخے سے اس کو فائدہ ہوگا اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس نسخے کی اتباع نہ کرے اس کو شفا حاصل نہیں ہوگی پتا یہ چلا صرف معلومات لے لینا اور جان لینا کافی نہیں بلکہ ماننا ضروری ماننا ضروری ہے فائدہ اٹھانا بہت سارے مستشرقین انگریزوں نے اور غیر مسلموں نے بھی قرآن کا مطالعہ کیا اپنی معلومات میں اضافہ کیا آج بھی مطالعہ کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے مطالعہ کیا یہاں تک کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ اور سائنسدان تھے انہوں نے عجائبات قدرت بھی دیکھے جو قرآن نے ذکر فرمایا لیکن معلومات کی حد تک ان کو فائدہ ہوا لیکن آگے ایمان نہ لا سکے ایمان قبول انہوں نے نہیں کیا اس قرآن کی دعوت اتباع نہ کی میں ایک عجیب بات ارض کروں قرآن نے آج سے چودہ سو سال پہلے جو ماں کی پیٹ میں جو بچے کی پیدائش کے مراحل ذکر فرمائے آج تک دنیا سائنس اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی جب تک یہ مشینیں ایجاد نہیں ہوتی الٹرا ساؤنڈ اور دوسری چیزیں اس کو کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا یہ قرآن پاک کتنی بڑی کہ کس طرح بچہ کس طرح چار مہینے میں روح پڑتی پھر کس طرح بنتا ہے یہ سارے مرائل اور وہ دنیا جب ان کے سامنے یہ انکشاف ہوا مغربی وہ ورتہ حیرت میں پڑ گیا کہ کیسی لیکن اس کے باوجود ایمان اس لیے کہ صرف جاننا مفید نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو قبول نہ کر لیا جائے اور مان نہ لیا بہت سارے ایسے تھے جو جانتے تھے ہرقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے وسوخ سے جانتا تھا آپ نبی برحق اور اقرار بھی کیا اور صحیح بخاری کی روایت لیکن مانا نہیں اتباع نہیں کی کلمہ نہیں پڑا فائدہ نہ ہوا یہودیوں کے بارے میں قرآن نے خود فرمایا یارفون یارفون کما ابنا اہم یہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو ہیں جس طرح بندے کو اپنی اولاد کا یقین ہوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے کوئی شخص بن ان کو پورا یقین ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی تورات میں خوشخبریاں سنائی پورا یقین لیکن اس کے باوجود اس معرفت کا ہم کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا اس لیے کہ خالی علم اور معرفت کام کی نہیں جب تک اس کے اگلے درجے پر یعنی اتباع اور سر تسلیم خم نہ کیا جائے اور مات کو قبول نہ تو قرآن کے جو لفظ ہیں وہ اتباع ہے کہ جس نے نصیحت کی اتباع کی وہ خشی رحمان مل اور رحمان سے ڈرتا ہو بن دیکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا نہیں بعد میں آنے والے نے پیغمبر کو نہیں دیکھا فرشتوں کو نہیں دیکھا جنت کو نہیں دیکھا دوزخ کو نہیں دیکھا قبر کے عذابوں کو نہیں کسی چیز کو نہیں جانتے لیکن پھر بھی مانتے ہیں یہ ساری چیزیں برحق ہیں جس بندے کا ایسا ایمان بالغیب ہوگا وہی اس سے فائدہ اٹھائے دیکھیے یہی بات قرآن نے بالکل قرآن کے آغاز میں وہاں بھی یہی بات فرمائی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں یعنی بن دیکھے ان بتلائی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے وہی ہدایت حاصل کرتے ہیں وہی فائدہ حاصل کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات تو بہت ساری خشی اللہ خشی الرحیم خشی الحق اس خاص صفت کا انتخاب کیوں فرمائی اس میں کیا نقطہ ہے رحمان کی صفت کا انتخاب فرمایا ترغیب اللہ کے بندو اگر اس ذات سے ڈرو گے تو وہ ذات بڑی رحمان ہے وہ ایسا رحم فرمائے گی ایسا نوازے گی جس کی نوازشات میں کوئی شک نہیں ایسی رحمت کی بارش پر سکے یہ صفت ترغیب کے لیے ہوتی ہے کہ اس ذات کی تعلق پیدا کرو جو بڑی رحمان چنانچہ یہ قرآن کریم نے دو چیزیں یہاں ذکر فرمائیں آپ کی نصیحت ان لوگوں کے حق میں کارگر جو قرآن پاک کی اس نصیحت کا اتباع کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی رحمان سے خدا رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتے ہوں ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس قرآن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ دونوں اوصاف ہم میں پیدا فرمائے سورہ سب حسم ربی کل اعلیٰ میں فرمایا فضکر ان نفا کی ذکر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت ان کو نفع دے دے فرمایا سید ذکر یکشا جو ڈرتا ہے وہ تو نصیحت حاصل کرے گا ویسا جنب اور حل اشکا اور جو بدبخت ہے وہ اجتناب کرے گا کون نار القبرا بہت بڑی آگ میں جو داخل ہوگا تم ملا ولا تو پھر منا اس میں مرے گا نہ اس میں جیے گا یعنی آپ کی نصیحت سے پہلو تہی اعراض اور وہی کرے گا منہ وہی موڑے گا جو بدبخت ہو جو سعید ہے سعادت والا ہے وہ آپ کی تعلیمات کے سامنے جھک جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی ان آیات کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ کی برکت سے یہ تمام اوصاف جمیلہ ہمارے قلوب میں بھی پیدا اللہ مصلی علیہ و نبینا و حبی و مولانا محمد وعلى سيدنا محمد كثيرا كثيرا یا اللہ یا رحمان يا رحمن ہمارے دلوں کی ہر قسم کی گندگیوں کو آلودگیوں کو اے اللہ ظلمتوں کو دور فرما دے ہمارے قلوب کو اے اللہ نورانی بنا دیجیے ایسا نورانی بنا دیجیے کہ ہدایت کا راستہ ہمیں صاف صاف نظر آئے یا اللہ ہمارے قلوب میں انکسار کی دولت عطا فرما تواز و عطا فرما دے اے اللہ ہم ہم سب لوگوں سے پوری امت مسلمہ سے ہر قسم کے تعصبات لسانی ہوں گروہی ہوں مسلکی ہوں فرقہ وارانہ ہوں یا اللہ ہر قسم کی ان باتوں کو اللہ ہمارے اندر سے نکال دیجیے آپس میں اخوت محبت اے اللہ آپس میں شیر و شکر بنا دیجیے اللہم انہا نسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا جو بیمار ہیں اللہ ان کو عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے وصل اللہ تعالی علی نبی وحبیبہ و حبیبی محمد عالی و اللہ